ایک اعلان سماج فرمائیے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے زیر اہتمام الحمدللہ بارہ سال پیشتر ختم نبوت خط و کتابت کورس کا آغاز کیا گیا تھا جس کا دائرہ کار پورے ملک میں الحمدللہ پھیل چکا ہے اور بلا مبالغہ لاکھوں لوگ اس سے استفادہ کر چکے ہیں جن میں خواتین کی ایک بڑی تعداد بھی شامل ہے روزانہ سینکڑوں خطوط موصول ہوتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے اللہ رب العزت کی ذات عالی کے بھروسہ پر کورس کا دائرہ ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت مضبوط کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے اس کورس کا بین الاقوامی سطح پر اجرا کیا جا رہا ہے الحمدللہ اس کا اجرا ہو گیا ہے کورس عربی انگریزی اور اردو زبانوں میں جاری کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ عصر حاضر کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرنیٹ پر بھی کورس لانچ کر دیا گیا ہے مدینہ منورہ میں پوسٹ بکس 25076 اور انٹرنیٹ پر ختم نبوت کورس ڈاٹ کام اور ڈاٹ او آر جی پر آپ اس ختم نبوت کورس کا مطالعہ کر سکتے ہیں اس کو حاصل کر سکتے ہیں